جو چیز حدیث کے خلاف ہے وہ کوئی بھی کرے ہم نہیں مانتے حالانکہ جس نے ذرا سا بھی شابلیتا رحمت اللہ کو گہرائی سے پڑھا ہے وہ جانتا ہے کہ شابلیتا رحمت اللہ نے کتاب کیا اور اس کے مطابق کام کیا کہ انہوں نے کام ہے اللہ نے مجھے مجدد بنایا اور اللہ نے مجھے اس صدی میں جو بھیجا ہے اور ملا اور میں ایک دے رہی جس میں اندیش کھا کے آئے تو اندیش کا بھی Martin بڑے کام کی فارسی میں اب فارسی پڑھنے والے رہے آج سے کوئی تیس سال پہلے بھی فارسی جو پڑھتے تھے بسنت سی کے بعد جو نسلیں اسکولوں کا اور وہ بہو جو علمیت کا تو نیا بالکل ہی دیر نکالا ہوگا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمان اپنی کم سے کم ایک کی تاریخ سے o tudo puxarem qualquer tuturchuke gorejite kusuratote apegoto suratoti Exato. کے حنفی نقش نقش بندی حنفیت اور بندیت میں میں میں خوب ہو ہی بھری کہ کہ جہانگیر اپنی دوست لکھا ہے میری پھوپھی نے مجھے بہت آر دلائی اور کہا تمہارے اباؤ کے پاس سب کرتے تھے تم لوگوں نے چھوڑ دی اباؤں کا کبھی کر دیا تو پھر لائن نہیں لائن کسی کو بیٹھ فارسی فارسی سے سے ناطا ٹوٹ گیا شروع ہوئی لہٰذا پھر پھر ہمایوں آگے وغیرہ وغیرہ اس میں میں جتنے سب نے فارسی کہا تھا کہ سید سید کا زمانہ دیکھیں سر کے بعد بھی زمانے فارسی کی کو شک ہے ان کے کی ڈیٹنگ کا جو دور آیا ہے اس میں اردو لکھنا شروع کیا تو یہ سی اردو کی باقی لوگوں نے لیکن اردو جو تھی یہ سیم پاکستان تک بھی لوگ فارسی میں لکھتے تھے اس اب پچاس ساٹھ سال میں ان کے ساتھ زیادہ ہوا اور اس سے تیس سال تو بالکل ہی نکل گئی نتیجہ یہ کہ مسلمان اپنی کئی صدیوں کی تاریخ سے ان مزاری کے بچے اب پڑے ہوئے ہیں اس سے دس پندرہ سال میں یہ بھی خاص کتابیں نہیں پڑھ سکتے پشاور جی اللہ رحمت اللہ کے جو مکتوبات ہیں کلے مارتے تھے یہ بات اور سب اقابل کے روزن پاس کی ہیں انہیں جب پڑھیں شاہ صاحب رحمت اللہ علی کا سب میں جو مقام ہے اس کا پتہ مطلب چلتا ہے اور شاہ رحمت اللہ علیہ سب ہیں اور جتنے بھی حضرات گزرے خاص طور پر سلسلے میں کہ ہمیشہ کو ایک قاعدے اور طریقے کے مطابق چلاتے ہیں انہوں نے یہ ضروری قرار دیا کہ شہر جس کی بیٹھ کرنی ہے وہ عقیدے کی تلقین کرے اور کہ کہ کہ کیا ہوتا ہے ہیں اللہ اللہ اللہ کی کی آٹھ صفا کا ایمان لانا ضروری قدرت کلام تقریب حضرت بار بار رحمت علیہ صفات کو مانو ماں برام نار کے لکھتے اور ماں کی اور ان نہیں ہونے کے ساتھ ساتھ معذوری نہیں ہونا چاہیے سوائے ایک مسئلے کے ہمیں علم نہیں سارے مقبوبات میں کہیں بھی معذوریوں کو چھوڑ کے کسی کا مطلب اختیار کیا اور تب ایک شاعرہ ہے اور سوال جو کر رہے ایک مسئلہ ایسا ہے جس میں رحمت اللہ علیہ نے بجائے معذوری کی یہ اشاعرہ کا عقیدہ اپنا ہے تو یہاں وہ پہنچے ہیں کہ اگر کوئی بچہ پیدا ہوا پہاڑوں کی چوٹیوں کے کسی ایسی جگہ پہ جہاں دین کا پیغام تک نہیں پہنچا اور وہ کسی حال میں مر گیا تو اس کا انجام کیا ہوگا آدمی کی نظر آپ سے کہتے ہیں کہ اسے اللہ تعالیٰ کا کم سے کم اتنا اللہ کی اتنی جو ہے نا ضرورت کی موقع ہے نہیں آتا ہے اور کے پتا چلتا کہ ماتری نے آپ اگر کی بنا پر اس آدمی کو کیسے کہتے ہیں جو آپ کے اگر کیا جانا اپنی یہ مانے دوسری طرف مانے تو آج سن کر کہتے ہیں لیکن ہستے مجدد رحمت اللہ علیہ نے ایسی بنیاد رکھی کہ یہ عقیدے ہستے مجدد رحمت اللہ کے بعد اب اس کی گونج سنائی دیتی یہ تو کب ایسے ہوا ہے پچھلے تیس چالیس سال میں پھر ایسے ایسے پیر اور مشاعر بننے لگے ہیں یہ لڑکے کہ انہوں نے سرے سے عقیدے کو پڑھا ہی اور نتیجہ یہ کہ ان کے مریدوں میں بھی کسی کو عقیدے کا پتا نہیں لگنا جو مشاعر تھے مریدوں کو عقیدے کی تعلیم دیتے تھے تلقین کرتے تھے کہ عقیدہ یہ رکھنا ہے اللہ یہ اتنی لکھا ہے کہ میں نے کش میں دو جماعتوں کو دیکھا ایک ان کو دیکھا جن کا عقیدہ بالکل درست تھا اللہ کی ذات کے پاس ایمان کا لیکن ان کے امال میں کچھ کمزوری تھی اور دوسری طرف میں نے اپنے شاید کو دیکھا جن کے امال بہت اچھے تھے لیکن پکشا میں کرتے ہی تھا پھر جو پہلے لوگ تھے ان کی انوار برکات خدا کا قرب میں نے زیادہ پایا اللہ کے زیادہ پسند تھے ہاں، ہے سنت جماعت کو ہم ایسے پیر بن گئے جن سے آپ جا کی صفات کیا ہے اللہ کی کتنی صفات آتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی خبریں بعد میں فرق کیا ہے تو شاہ نے نے اللہ جہاں پر ان تینوں کی بحث کی ہے وہ بحث ہم کر چکے وہ ریکارڈ ہے کچھ نہ شاید سن لے اسی لیے اللہ آئے کسی کے جسے کی ضرورت پڑے گی اللہ کی تینوں صفات میں فرق کرنا گیتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آٹھ صفات پر ایمان لانا واجب ہے ضروری ہے علم قدرت کلام ارادہ اور تقوین یہ اللہ کی آٹھ صفات ہیں ان پہ ایمان لائے گا تو وہ اہل سنت و جماعت میں سے مومن ہوگا کیونکہ اہل تشریح کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کی صفات سب کی سب کی ذات کا حصہ ہیں اللہ کی کرپا عالم میں آٹھ دس کچھ نہیں بس سب کچھ پورا کیا ہر پڑتا ہے مجھے اس لیے کہ وہ اللہ کی صفات کی دوسری قسم جانے کہ اللہ کی کچھ صفات ایسی ہیں ان آٹھ کو چھوڑ کے ان آٹھ صفات میں ضد کار نہیں ہوتی خدا کی مثلاً اللہ کی حیات ہے اور تو آدھی آتی ہے اللہ کا علم ہے اس کے مقابلے میں جہالت ہے اور بات کرنا چاہیے قدرت ہے قدرت کے مقابلے میں تعدد ہے کام نہ کر سکنا خارج ہو جاتا ہے جس کے مانگ لینا آپ کام نہیں کر سکتا اللہ کیا ایسے کوئی اللہ کیا قدرت ہے تعدد نہیں ہے بیکاری نہیں سننا ہے اللہ کیا پہلا پن ہے اللہ کیا دیکھنا ہے اندازہ نہیں تو وہاں صفات اللہ کی یہ ہے دوسری اللہ کی صفات جن کا پتہ چلتا ہے کہ اس کا تعلق مخلوق کے ساتھ ہے کو عزت دیتا ہے اور عزت کو چھین بھی دیتا ہے وہ زندگی دیتا ہے اور دیتا ہے یہ اللہ کی ساری صفات فیری ہے افعال ہے کام ہے ایکٹ ہے تیسری اللہ کے صفات میں جس کی خبر انبیاء علیہ السلام نے دی ہے کوئی قتل نہیں ہے ہماری عقل کو اس میں ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتی اور اللہ کی خبری صفات سب کے سب متشابہات سورہ علی خان پڑھیں تو اللہ نے فرمایا ہے کہ میں نے قرآن میں آیات نازل کی ہیں کچھ ایسی ہیں جو بالکل صاف اور واضح ہیں تمہاری سمجھ میں آئیں گی کچھ ایسی جو تمہاری سمجھ میں نہیں آتی متشابہات

اللہ کی آنکھیں کہتے ہیں ان ساری خبری صفات میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ سورہ آل عمران کی پہلی آیت ہے اللہ کی آپ کچھ چیزیں ایسی ہیں قرآن میں کہ تمہاری سمجھ کی بس انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے ان کو چھوڑ جب ان پہ پہنچو اور تم اس کا بوجھ لگانا چاہو اللہ کا ان چیزوں کا بوجھ اس کی تحقیق وہی کرے گا جس کے دل میں فتنا ہے اور مومن آدمی

ستا یہ بارے میں تو میرے دل میں بہت سارا کہ باپ چاہوں گا یہ کہوں گا یہ کہوں گا یہ کہوں گا لیکن میں مزدور شکر دیکھتی اتنا روپ تعلق ہوا کہ عجیب درویش آدمی بیٹھا ہوا ہے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کو یاد کر رہے ہیں تو میں صرف اتنا کیا مجھے آپ کی زیارت کا بڑا شوق تو میری کیفیت سمجھ گئی کہ ذرا بول نہیں پایا تو انہوں نے کہا آنے والا اس پر ایسی کیفیت ساری ہو جاتی ہے اور پھر مایا محبت یہ دنیا میں کتنے کو خراب کرتے ہیں دل چلتا کیا پڑھا تو فکیلے نے میں نے کتاب بتائیے میں نے یہ پڑھا تو سال میل ہے اور پڑھے فقین کے زمانے میں فرمایا ان کی کتاب تفہیر عقیدے میں پہلے سے پڑھنی پڑے گی پھر فرمایا فکا میں کیا پڑھا میں نے بتایا اتنا پڑھا میں یہ ٹھیک ہے پھر اس نے فرمایا کہ اچھا تو کراپ کتنی پڑی ہے میں نے کہا کراپ تو اور پہلا کردار کی روایت فرمایا یہ کافی تھی اس سے کراپ پڑھنی ہو اور چھ پارے کامل تجوید کے ساتھ مجھے پڑھائے

ہوں گے تو عزت سے نکال دی تو پانیاں جو زمانے میں ہوتی تھی تو چار سو عورتیں میں نے دیکھی ان کی ڈیوٹی تھی آٹھا پیسنے پہ وہ آٹا پیس رہی تھی اور جس سے لے کے فجر تک ہر عورت جو آٹا پیس کے اٹھتی تھی دس پارے قرآن کی زبانی پڑھتی تھی اچھا میں حیران رہ گیا کہ ایسی تربیت کہ ایسے بڑے لوگ تھے کیا کہ کی سے پڑھنی پڑے گی تو یہ چشتی میں شاید ایسے تھے جو سب سے پہلے عقیدے کی تلقین کرتے تھے کہ عقیدہ کیا ہے اب دن یہ ہے کہ بڑے بڑے مشاعر آپ پیچھے نہیں کسی سو کرتے وہ اپنے آپ کو جو بندی کرتے ہیں اور بڑے بھی جسرنا کسی بہت کے بعد کیا ہونا چاہیے شیر کا ہے لائن کام کھینچنی اسی طرح شاہ مندر ہے جو بار بار آس نتر جمہر کے قیلے کو تنقید کرتے ہیں کسی کا اثر ہے

کھانا کھلاتے تھے آپ کے کھلاتے ہیں بہت سے لوگ اللہ نے ہے گمراہ کی یاد ہوتی تو کہتا تھا روز ایک بکرا میرے حضرت کی قبر پہ دبا کر دس بکرے نام دار پر چڑھا تو روز سینکڑوں کے حساب سے پیسے کی کیا کمی تھی بکرے دبا ہوتے تھے شاہ راز صاحب رحمت اللہ نے بار بار اپنے اللہ کی نام سے دہلی پورا ہندوستان یہ سب زبان میں شرک کرتے تھے مشاہد کے نام سے دعا کرتے تھے شاہ رازد صاحب الحمد اللہ نے بڑی حادثی کی ہے فقیر آباد سے آیا ہوا یہ سب کو عیدے کو پڑھے لکھتے تھے

پڑھتا تھا ایک ہی فرمایا بڑے ہو کے ساری عقیدے کی لہسیں پڑھ لی سارا میں کلام پڑھا لیکن شہید کی تقریب کی اپنی جگہ ساری نے چھوڑ نکال کے رکھ دیا تاریخ ممبر کے بعد اتنی اس کتاب کی مخالفت کرتی ہے اتنی اس کتاب کی مخالفت کرتی ہے ہندوستان میں جو بھی زبان تقریب کے مطابق کتاب کی تقریب یہ تو تقریبات کی تقریب ایمان ایمان کیسے فوج ہوتا ہے اس ایمان کو مارنے کا ہندوستان میں اللہ سے برکت کے کام میں تو ایک زندگی بدل جاتی ہے اب کوئی آپ سے کہے آپ ہم دور میں آپ سے کوئی کہے کہ تبدیلی کے ساتھ سے کتنے لوگوں کی اسلام ہوگی تو کسی سے پوچھو گے گیا لاکھوں کروڑوں آدمی کی اسلامی سے ایک ناری سے تنظیم ہوئی ہے تو پاکستان کی آبادی کو ڈھائی کروڑ اور تبدیت ایمان کب لکھی گئی وہ لکھی گئی اٹھارہ سو بیس تیس اس, دور میں اس زمانے میں کتنے کام مسلمان تھے اور لاکھوں کی سال ہو یا مسلمان تھے کہ تبدیت ایمان ہو گئی تبدیت ایمان میں کیا ہے عقیدہ ہے ہمیں سمجھ نہیں آ سکتی کی ماحول میں اشاف صاحب محدود اللہ علیہ نے رہے تو شریکی ہے غالب اس کے مقدمے میں نے لکھا ہے کہ دلی میں کوئی ایک گھر ایسا نہیں ملے گا جہاں کم سے کم کوئی ایک شیعہ سب آج سنت کا جماعت کیا اور دوسرے دوسرے کیا کیا اور ہر جگہ لوگ شیعہ ہوئے سارا ہے ہے ہوتی وہ طرح ہو جاتا اور اور اور انہوں نے عقیدے کو سنبھالا کہ جو نام ہوتا مظفر نگر کے اکثر ہوتیفغ سب سے مانتے تھے پہلے نمبر کے صحابی مانتے تھے ان ہاں

دیکھیے یعنی ہم دماغ کرتے ہیں خلافتیں دیتے ہیں شاید بنتے ہیں سب کچھ تنقید نہیں ہے اور دماغ دیکھو تو وہ اتنے بڑے شہر اور سب کچھ اور دماغ میں آج سنت کے مطابق نہیں دماغ کی کا بنا دماغ کون سیکھے دماغ سیکھی بس کیسے گئے کے گھر کے پاس سے پڑھ لی فکر کی کتاب نے دیکھی تھی ویسے پڑھ لی اور دماغ سیکھی نہیں کسی نے سکھائی اب انداز نہ لگائیں افسوس ہوتا ہے وہ شاید ایسے تھے جو اپنی ذمہ داری محسوس کرتے تھے اتنی ذمہ داری محسوس کرتے تھے کہ ایسے زندگی جن میں بیٹھ گئی اپنے حساب دے دے تو کافی تمہارا بہت پھر رحمۃ اللہ کوئی خلیفہ کچھ بہت مشکل سے چند زیادہ شاید بیٹھ کے آئے نہیں وہاں آدمی آپ کی احمد اللہ رکھی سننا چار انہوں نے پڑھیں تو پتا چلتا ہے کہ علم ہے یہ اور اور اور وہ اتنی اتنی مبارک ہیں خراب کے سمجھنے کی بات بھی نہیں ہے کوئی بہت نہیں کرنا کہ دنیا اپنا حساب دے دے اللہ کو کافی ہے کون دعاؤں سے نہیں پڑھے اور جو بیٹھ کرتے بھی تھے ان کے ہاں نماز ان چیزوں کو بریشوں کو سکھاتے اور مشاعر ہیں بیٹھ بھی ہوتی سب کچھ ہوتا ہے اور نماز کی بسائی ان سے نہیں بنا رضنا عبد شکور صاحب نبی رحمت اللہ علیہ اپنے زمانے میں اب اس سنت پر جماعت کے امام تھے یہ اب ایک صدی کے بعد ہم لوگ کہتے ہیں کہ وقت پر اسی سال کے بعد ستر اسی سال کے بعد بہت سنت اور جماعت کے امام تھے اب اب سے جو سو سال بعد لوگ آئیں گے نا تو لوگ کہیں گے دو آدمی عبد الکلی کے اپنے زمانے میں اہل سنت و جماعت کے رحیم میں سے دو آدمی تھے ایک قاضی قاضی نظر حسین صاحب لال چکوال والے اور ایک جناورا میں یہ اہل سنت و جماعت کے اپنے اپنے دور میں معلومہ میں سے امام کیا چار ہے برابر برابر رسی کے کے مسئلے ہوں اپنے ہلکے ختم ہو گئے ٹوٹ گئے کچھ ہو گیا بڑے بڑے لوگ نہیں ہم نے مرنا ہے صاحب جواب دینا ہے جواب اور خوشگوس میں خوشی رہنا ملا آئے اتنے بڑے لوگوں میں سے تھے ان کے خلاف

سلام پھیرا تو خانقاہ میں شہر کا مزاج ایسا تھا کہ نماز کے بارے میں کوئی رعایت نہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو نماز کے بتایا جاتے تھے تو ایک آدمی کھڑا ہو درویش صوفی سادہ بیچارہ اس دن لوگ ٹائم نہیں جا رہا شہر نہیں جا رہا آپس میں ایک دوسرے کی جگہ پڑھ کے یہ کہتی نماز نہیں اتنا بڑا آدمی بالکل برا نہیں آیا وہ کہہ رہا اور مسلمان کے لیے یہ دوبارہ جی میں نے کہا جی ایسی لائق اتنے موقع جمعیت علم ہندوستان میں جو بھی سیاسی مطلب پاکستان کی تقسیم اس اس سے بیٹھتے ہیں ساری علاقے میں انہوں نے مفتی شکور صاحب جنتی رحمت اللہ علیہ کو صدر مقرر کر دیا صوبے کا جتنے بھی علاقے کا جب بھی جمعیت کا اجلاس ہوتا تھا انگریزوں کے خلاف جلسے ہوتے تھے منصب کی بجائے کے صوبے کا صدر ہے یا کچھ ہے وہ دیش پہ آتے تھے چار باتیں کرتے تھے کہ انگریزوں سے ہمیں آزادی چاہیے ملک سے نکل جائیں گے وہ کیا ہو گیا پھر کہتے بھائی نماز اوپر دیکھو نماز جی، اتنے فرض ہیں یہ ہے وہ سیاسی لوگ سارے ہوتے تھے تو انہوں نے بڑی شکایت کی ان کا حضرت یہ کیا کرتے ہیں مولانا خوشبو صاحب آ کے اور نماز کے مسائل شروع کر دیتے ہیں یہ کوئی سیاسی بات نہیں یہ کوئی سیاسی سے کہی رہتے تو بدلی رحمت اللہ فرمایا کہ کچھ نہ ہو میاں حضرت کو نماز متعلق کیا ایسا ہے

خوف ہو کہ آدمی اللہ اللہ بیٹھا ہے ہے اور اس اس کی ایک ایک حرکت کو دیکھ رہا نماز کوئی نہیں دی کیا سارے میں اس نے تین جملے کہنے کیا جب تک دوسرا جملہ شروع کرنا ہے ہے ہے کہ السلام السلام علیکم نبی اللہ اللہ وبرکاتہ پھر پھر ہو جانا اور تیسرا پڑھنا ختم ہو گئی بات اب جو پڑھتا ہے کہ السلیات اللہ السلامات السلام السلام علیکم نبی تو یہ یہ جو سے پہلے پڑھتا ہے ہے اگر مسلسل پڑھنا ہے

وہ اپنی گردی کا بستا مطلب ہے پڑھو کوئی پرواہ نہیں ہے ہے ہے ہے ہے ریوی کی کی ہر وقت نکالا اتنی محنت نیند چھوڑی صبح اٹھے ہیں شام کو پیر کو ہر آپ کے لیے آسان ہو رہی ہے اللہ نے کہا کہ نماز بڑی بھاری گزرتی بڑی کبیرت کبھی اور نماز پڑھنا ہاں سے روز پڑھتے ہیں اگر وہ لوگ بھی خدا سے ڈرنے والے ہیں تو پھر وہ وضو تو جب آتا ہے اس وقت گھٹنوں میں پانی پڑ جاتا ہے اور بال ایک ایک بال سدسیہ آ جاتا تو سفید ہو جاتے ہیں تو اس سے پہلے تو آپ کچھ کریں جب اتنی قربانی دینی ہے ٹھنڈا پانی گرم پانی وقت نکالا اور اور اور سب کچھ کیا اور نماز کے خلاف بڑی کچھ کیا کیا اسی لیے میں دوسرا کہ لوگ نماز پڑھتے ہیں کسی کو اس میں سے پانچ فیصد ملتا ہے کسی کو دس فیصد ملتا ہے کسی کو بیس فیصد ملتا ہے اور کسی کی نماز پیٹ کے منہ پہ مار دیتے ہیں نماز کیا مطلب کیا جائے اور نماز کا کھاتا پورا نہ اس کے آگے کیا ہوگا یہ مشاعر شاہ رحمۃ اللہ جس تصور کی ترمیم کرتے ہیں وہ عقیدہ ہے نماز وہ ان چیزوں پر چھوڑ دیتے وہ کہتے ہیں چیزوں کو سیکھو اب ان چیزوں کو جب سیکھے گا اور اپنے مریضوں کو سکھائے گا کہ بھائی دماغ کیسے پڑھتے ہیں تب جا کر انسانیت کی باتیں شروع ہوتی تب جا کر پتا چلتا ہے کہ کیا کرنا ہے ہے حج ہے اتنے ہیں اسی لیے شاید جو تھے وہ علم پر زور دیتے تھے کہ شریعت کا علم حاصل اگر علم نہیں آئے گا اور کسی کو خلافت کی دیتی تو کہتے تھے کہ مفتیوں کے ساتھ چلے گا نہ مسئلے میں گڑبڑ نہ کرنا مسئلہ مفتیوں سے پوچھنا ہو چکے اور اس پہ عمل کرنا اپنے پاس سے مسئلے نہ کرتے جب کی نہیں یہ چھوٹی چھوٹی لڑائی اگر نہیں ہیں لیکن ان کا مجموعہ بیمار کی غفلت بیمار کے الفاظ کو صحیح ادا نہ کرنا سوال ہو جائے گا بڑے بہنوں کے شہر اللہ علیہ اسی لیے جہاں وہ امام کا ذکر آتا ہے اب حجت اللہ میں ہم زور اس پہ دیتے ہیں باقی کتابیں دیکھ لیں بار بار اس پہ زور دیتے ہیں حتیٰ کہ نماز کی چھپی ہوئی کتابیں ہم دیکھیں نا تو اس میں یہ ایسی ملے گا کہ السلام تو صحیح بات السلام علیکم یہ چھپی ہوئی کتابیں ہیں اس میں بھی اب ایسی چھپنے لگا ہے حیران ہوتے ہیں کہ جس نے پڑھا ہے جس نے کتاب لکھی ہے جو لکھی وہ صحیح آدمی ہوگی جس نے پروف ریڈنگ کی ہے وہ اسلام کو کیوں نہیں نہیں اس طریقے یعنی جی، یہ یہ دکھایا جاتا کہ کہ سلام سلام پڑھیں پڑھیں نتیجہ نماز ہوتی اور نماز نماز نماز ہی ہی ہی ہو ہو ہو ہو ہو ہو یا یا یا یا نہ نہ نہ نہ ضرور ضرور انقلاب چاہیے دے دے سیاسی نظام بدلنا چاہیے بڑے بڑے دین کے خلاف مسئلے ہے بہت بار کی بات میں بنیادی طور پر فرض کی اسلام پر زور دیتے ہیں اور فرض کی اسلام اس کے بعد شارے ماہی اجتماعی نظام کو قائم کرنے کی دعوت دیتے ہیں اب اجتماعی نظام قائم ہونا چاہیے سچائی پر مبنی ہونا چاہیے جھوٹ نہیں ہونا چاہیے اور جھوٹ اتنا عام ہو گیا ہے کہ لیڈر دھیان پہلے دیتا ہے اور عقل سے بعد میں سوچتا ہے اور اس کی فتوا پہلے لیتا ہے اور دلیل بعد میں سوچتا ہے کہ اچھا فتوا تو دیکھ گیا کہ کو فتوا سے جیتا ہوں پھر دلیل اور انا ایسی کہ فتوے سے رجوع نہیں کرتا کیونکہ غلطی ہوگی اتنا بالکل نہیں اب وہ دلیل تلاش کرتا اور دلیل یہ مبارک کرتے ہیں کہ ایک آدمی کو وہ کامل شکل میں دیکھنا چاہتے ہیں اس آدمی کے دین جو ہے لوگ جو اس اس کے پیچھے چلیں گے گے کریں تو آدمی کو اپنی ہے اس کے پیغام ہونا چاہیے عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے عبادات سے جو عبادت ہے وہ ٹھیک ہونی چاہیے معاملات ٹھیک ہونے چاہیے غلطی ہو گئی معذرت ہونی چاہیے گناہ کیا گنا ہو فرد کو متاثر کرتی ہیں باقی لوگوں سے یہ ہے رشا اللہ کی باقی اخبار میں